میں بن رے گلام بن رکھا کاروا کے سڑی رو رو کے کے آ بن میں من تو شیر پا کے ہوں میں دلہن سدایا میں بیوا سدا میں دے بن رے گلام بچڑا